اٹل بہاری کل تک تو تو کسی سے بات کرنے کے تیار نہیں تھا آج شکر ہے تجھے تھوڑی سی عقل آئی ہے تو کشمیریوں سے بات کرنے کے تیار ہوا ہے لیکن یاد رکھ نعیم شہید کے خون کی بات کرتے ہوئے میں تجھے کہتا ہوں کشمیر کا غیور مسلمان اور پاکستان کا غیور مسلمان تجھ سے منہ کی زبان سے بات نہیں کرے گا کلاسن توپ کی زبان سے بات کرے گا اور کل آج تو تو کہتا ہے میں کشمیریوں سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں کل تو پاکستان سے بات کرنے پر بھی مجبور ہوگا لیکن اگر تو نے یہ سمجھ لیا ہے کہ مذاکرات کی میز پہ بیٹھ کے تو کشمیر ہم سے لے لے گا تو مجاہدین کو وہاں سے واپس بھجوانے پہ راضی کر لے گا تو سن لے میرا اللہ ہے تیرے مظالم اور تیرے ظلم و ظلم کو ہم نہ بھولے ہیں نہ بھلا سکتے ہیں نئی شہید کے خون کو ہم نہ بھولے ہیں نہ بلا سکتے ہیں بابری مسجد کی گری ہوئی اینٹوں کو ہم کبھی فراموش نہیں کر سکتے بھاگل پور کے دریاؤں میں بہنے والی میری ماں بہنوں کی لاشوں کو ہم کبھی نہیں بلا سکتے ہم اس رجور قوم کے فرد ہیں جو خون کے ہر خطرے کا حساب چکاتی ہے ہم اپنے نبی کی ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے وہ افراد ہیں جو غیرت کے نام پہ مرنا جانتے ہیں جو ایمان کے نام پہ مٹنا جانتے ہیں اٹل بہاری تو تو اٹھاتا ہے تو تو گائے کی پوجا کرتا ہے تو تو رام اور سیتا کے سامنے اپنا سر جھکاتا ہے اور بندر کے پجاری سن ہے ہم رب کے پوجا ہم رب کی عبادت کرنے والے اسی رب پہ بھروسہ بھروسہ کر کے کہتے ہیں اللہ کی قسم اللہ کی قسم اللہ کی قسم جس سے کشمیر بھی لیں گے بابری مسجد کا انتظام بھی لیں گے اور مذاکرات کی میز پر تیرا منہ اسی طرح کالا ہوگا جس طرح کرکن کے میدان میں ہوا اس دن